دوسرے نیاز کا راستہ ہے نیاز اختیار کرو آجزی اختیار کرو اللہ کو آجزی پسند ہے ہاں ہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک واقعہ کہ دو آملے زمین پہ گرے آملہ ہوتا نا آملہ دو آملے زمین پہ گرے ایک حکیم آیا اور اس نے کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ ہمارا کیا کریں گے حکیم نے کہا کہ ہم تمہیں کچوٹیں گے سوئیاں چبیں گے تمہارے اور تمہارے جسم سے کڑوا سفید پانی نکالیں گے پھر تم کو شیرے کے اندر پکائیں گے اور کچھ عرصہ جو ہے رکھیں گے تو تمہارا جو مربع بنے گا اس کو بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ کھاتے ہیں تفریح کے لیے تو ایک آملے تو نے تو منظور کر لیا کہ مجھے منظور ہے آپ مجھے میرے رضائل کا خاتمہ کیجیے کڑوا کا پانی نکالیے اور لے جائیے مجھے شوق سے دوسرے نے نفرے کیے اس نے کہا نہیں بھائی نہیں ہم یہ مجاہدہ برداشت نہیں کرتے کیا چکنا اور ہمیں پسند نہیں تکلیف اٹھانا ہم کو نہیں چاہیے تو اس معاملے کا کیا ہوا اس کو ملا کر چوکا اور اس کا کڑوا کا پانی نکالا اور پھر اس کو کیڑے کے اندر پکایا اور پھر مرد پانی میں رکھ دیا اب حکیم صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کو ورق برف پیچیدہ کے ساتھ گرم پانی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ ہاکی بادشاہ کو وزرا وزرا کو لکھ رہے مربع ابلا اور وہ اس کو کھا رہے ہیں تقویت کے لیے اور جو جس عاملے نے نفرا کیا ناز و نفرے کیا کہ ہم یہ تکالیف برداشت نہیں کرتے کیا یہ لے جانا اتنا ہمیں برداشت نہیں ہم تو عاملے ہیں تو کیا ہوا اس کا کہ اس کو جو ہے تھوڑے دن کے بعد سورج کی چوہائیں پڑھ پڑ کے وہ بالکل مرجھا گیا سوکھ گیا اس اس سوکھے ہوئے آملے کو کو کیا کہتے کہتے ہیں ہیں ہر ہر تو بنیا آیا اور بنیا نے جھاڑو جھاڑو مار کے اس کے منہ پہ جھاڑو مار کے اس کو سمیٹا اور بورے میں بند کر کے لے جا کے اپنے اسٹوریج میں پھینک دیا بورا اب جو ہے بنگی آیا اس نے کہا کہ مجھ کو پند ہے تو اس کو حکیم نے لکھا کہ یہ اب ہر جو ہے اس کی آنکھوں پھوٹ کے تو وہ پخانہ دھکیلنے کے کام آیا پیخانہ دھکیلنے کے کام آیا وہ اس لیے فرمایا کہ ناز و نخرے جو کرے نیا شام تاخیر رکھتا ہے اس کو کشنا تھا تاخیر غزل کون ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والے اللہ ہے اللہ کے راستے میں حاضری اور نیاز کرتا ہے زور را بگزار زاری زور را بگزار زاری راہی اپنے زور کو چھوڑو اپنے علوم اور فضول کے اوپر ناز کرنا چھوڑو فنون کے اوپر ناز کرنا چھوڑو بلکہ زاری اختیار کرو اللہ کے راستے میں رو حاضری تو اس میں کچھ مل جائے گا زور راہ افزار زاری راہ کی جی۔ اللہ کے راستے میں رو اللہ سے مانگو اپنے علوم اور فنون کے اوپر اپنے علامہ پن سے اپنی مالداری سے نازمت کرو اپنی عبادات کے اوپر نازمت کرو بلکہ اللہ کے راستے میں حاضری اختیار کرو رونا دھونا اختیار کرو حضرت آدم علیہ السلام کا کام رونے سے بنا جب دنیا میں آئے تو کیا کہا ربنا بلنا یہ نہیں کہا کہ مجھے مجھے تو فوقیت تھی اور شیطان نے کیا کہا کہ آنا خیر میں ہوں فلکتا نہیں مل نہ رہے ہوں وہ ملتی میں تو ان سے افضل ہوں اس نے یہی دیکھا کہ حکم کس کا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں ہم ریشا بہتر یا قیمت کیا تو ہے جو بادشاہ ایاز کا امتحان دے رہا تھا شاہ محمود ایک بادشاہ تھا اس کا بہت ہی وفادار غلام ایاز تھا وزیر وزیر جو ہے اس سے حسد کرتے تھے کیونکہ یہ بادشاہ کا سچا وفادار تھا اور بہت ہی عقل مند اور سمجھدار تھا اور وزیر جو ہے وہ بس مال کے اور اپنی جان کے خواہش مند ہوتے ہیں تو بادشاہ نے ایک دن وزیروں کا امتحان لینے کے لیے بہت سارے خزانے اپنے خزانے میں سے بہت سارے جواہر موتی دولت اور حسین لڑکیاں اور بہت کچھ جو کچھ تھا خزانے میں بادشاہ نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کر دیا کہ آج جو چیز ایک بہت ہی نایاب موتی بھی منگایا کہ بادشاہ کے خزانے میں بالکل نایاب تھا دنیا میں بھی وہ نایاب تھا یا کمیاب تھا بہت ہی نادر موتی تھا درمیان میں اس کو رکھا اور وزرا سے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو ایک ایک کر کے وزیر کو بلاتا گیا شاہ محمود اور ان سے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو تو ہر وزیر نے یہ سمجھا کہ یہ بادشاہ آج میرا امتحان لے رہا ہے بلا ایسے نایاب موتی کو کون توڑے گا کوئی بے وقوفی ہوگا جس موتی کا دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے جس موتی کا دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے اس کو بادشاہ توڑنے کو کہہ رہا ہے ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ آئے گا نہیں کبھی تو بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو ہر وزیر نے آ کر انکار کر دیا کہ میں موتی کو نہیں توڑ سکتا جب سارے وزیر واپس چلے گئے تو بادشاہ نے پھر ایاز کو بلایا اور ایاز سے کہا کہ ایاز تم اس موتی کو توڑ دو ایاز نے فوراً پتھر اٹھایا اور اس موتی کو سیکھنا دور کر دیا سارے ایوان میں شور مچ گیا کہ یہ تو بہت ہی بدتمیز اور نالائق ہے یہ بہت ہی ولہ کافرت یہ تو ان سے بے باقی ولہ کافرت بڑی بے باقی یعنی بہت ہی بے ادبی کی بات ہے کہ بادشاہ کا اتنا قیمتی موتی گیا سارے میں شور مچ کہ تو بالکل ہی نافرمان ہے بادشاہ کا تو بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز تم ان وزیروں کو جواب دو کہ تم نے اس موتی کو کیوں توڑ دیا تو فرمایا کہ ایاز ہے ترانے نام ایاز نے کہا اے محترم وزیروں پینسٹھ وزیر سے اے محترم یاد میں کرانے نام بقیمت یا گوہر میری بات پر یہ جواب دو کہ شاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی شاہ کا موتی زیادہ قیمتی ہے یا شاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے اس لیے میں نے یہ پتھر توڑا ہے اس لیے جو یہ حسین عورتیں بازاروں میں چل رہی ہیں یا گھروں کے اندر نامحرم عورتیں ہیں اس میں ان کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے بھائی اتنے پرانے تعلقات ہیں اور اتنے جو ہے وہ ہمارے بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں داد خالہ زاد داد اور بھابھی وہ تو پرورش انہوں نے کی ہے دس سال سے پہلے پہلے تک تو تو ٹھیک ہے چلو دس برس تک ٹھیک ہے بارہ سال کی عمر میں تو پردہ فرض ہی ہو جاتا ہے اور بھابھی سے اور تالی سے تو اتنا سب پردہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ارے شوہر کا بھائی تو موت سے موت کیا مطلب کہ پردے کے معاملے میں شوہر کے بھائی یعنی اور سے ایسا ڈرو جیسے موت سے تو ہم جو ہے اس اخلاقیات کو اپنانا چاہتے ہیں جو جانوروں کے اخلاق یہ جانوروں کے اخلاق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ ان سے پردہ کرو اللہ کا حکم ہے کہ ان سے پردہ کرو اور یہ ان سے بے پردگی تمہارے لیے موت ہے اور ہم جو ہے ان کے ان ان کے اخلاق کو ان کو اپنا اخلاق دکھانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے صحیح یہ کہا کہ عقل مندی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ان سے پردہ کرو کل مکمین یا بردو میں نفتاری تو ایاز یہ جو ہے وہ ثبوت کیا اس بات کا وفاداری کا کہ میرے شاہ کا حکم جو ہے زیادہ تین بند زیادہ دوست سنگے دوست مولانا روبی فرماتے ہیں کہ دوست مانے یہاں اللہ تعالیٰ کہ پر جاجا دوست یہ جو حسن و جمال کے آئینے ہیں جاجا مانی آئینہ یہ رجاجے جو ہیں یہ آئینے جو ہیں اللہ کے جمال کے آئینے ہیں لیکن انہیں آئینوں کو اپنے دوستی کے حکم سے سیکھنا شروع کر دوں ہی نے حکم دیا ہے کہ ان آئینوں کو مت دیکھو کسی نے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو یہ جو حسین عورتیں ہیں حسین خطرے ہیں یہ بیری لڑکے ہیں ہم تو ان کے اندر اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ تو اللہ کے حسن و جمال کے آئینے ہیں تو حضرت خانوی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے حسن و جمال کے آئینے تو ہیں لیکن یہ آتشی آئینے ہیں تمہارے تمہارے مشاہدے سے تمہارے ایمان کو جلا کر یہ خاص کر دیں ایمان کو جلا کر خاص کر دیں گے یہ ایسے آتی ہیں محدود ہوتا ہے نا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لینس اس کو آپ سورج کے سامنے رکھیے اور اس کی شوہ کے اوپر کوئی چیز رکھ دیجیے جل جائے تو یہ ایسے آتی آئی ہیں جو ایمان کو جلا کر خاص کر تو کیا کیا وفاداری کا ثبوت دیا کہ اپنے شاہ کا حکم بدا دوست سنگ دوست ہاں؟ اپنے دوست یعنی اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے اللہ ہی نے ان حسینوں کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے حکم دیا کہ ان ان حسینوں کو مت دیکھو اللہ کے حکم سے ان آئینوں کو سیکھنا شروع کر دو مراد یہ ہے کہ اپنے قلب کی ان خواہشات کو اور اپنی ان اخلاق سے اخلاقیات جن سے مولا ناراض ہوتا ہو حضرت نے فرمایا کہ اس بد اخلاقی پر لاکھوں کروڑوں کروڑوں اخلاق قربان ہو جائیں جو مولا کو راضی کرنے کے لیے اختیار ہیں مولا کو راضی کرنے میں جو بد اخلاقی کرو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اگر یہ سے ہم صحیح سے جواب نہیں دیں گے بات نہیں کریں گے یا کاؤنٹر پر ٹکٹ لینے گئے عورت سے ٹھیک سے بات نہیں کریں گے تو یہ کہیں گے کہ مولوی بد اخلاق ہوتے حضرت نے فرمایا کہ ایسی بد اخلاقی پر کروڑوں کروڑوں اب کوئی اخلاقیاں قربان ہو جائیں اللہ کو راضی کر ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا جائز نہیں بتائیے مخلوق ہمارے کسی کام آئے گی مخلوق ہمارے کسی کام نہیں آئے گی دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے اور اور فرمایا میرے رہے فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر الہ آبادی کے فضا کے سامنے ہوتے ہیں ہوا ہوتے بیکار ہوتے ہیں ہوا سب پر فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں ہوا سب پر کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر بینا نہیں آنکھیں کھلی ہیں اب بیوی آئی کہ میرے محترم شوہر اے میرے محبت کرنے والے شوہر لیجیے قورمہ شامی کباب وغیرہ سب آپ کے لیے تیار کیا ہے اور آپ جو ہمارے لیے ہماری محبت میں جائز ناجائز کماتے تھے اور ہماری ضرورتوں کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا کرتے تھے ہماری محبت میں نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے جماعتیں چھوڑ دیا کرتے تھے آئیے ذرا ہم کو دیکھیے تو صحیح میں وہی آپ کی محبوب بیوی ہوں وہی آپ کی معشوقہ ہوں اب آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے اور میں کباب اور بریانی سامنے رکھے ہیں لیکن چکھ نہیں سکتے سارے حواس بیکار ہو گئے حواس چھمتا یہ ایک حواس آواز ہے کہ دیکھنے کی قوت بسری یہ آواز بسری آواز چنیگا اور یہ ناک کا ناک کا سومنا قوت شامہ قوت باجرہ قوت سامنا قوت شامہ ناک سے سونے کی اور قوت لانسا سونے کی قوت یہ سب بیکار ہو گئے سارے آواز بیکار ہو گئے اس کو فرمایا کہ فضا مانی موت فضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں ہوا سب پر کھلی ہے کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر جینا نہیں ہوتی اب نوکر آیا صاحب یہ لیجیے ریالوں کی ڈالروں کی نوٹوں کی گڈیاں ذرا گن تو لیجیے لیکن سیٹ صاحب جو ہے وہ بیکار پڑے ہیں اب ان کی چھونے کی قوت ختم ہو گئی سمجھنے کی قوت ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا اب جو ہے خبر میں کوئی ساتھ جائے گا جس مخلوق کے اخلاق کو اس کو منانے کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یہ کوئی عقل بندی ہے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نگاہ کی حفاظت آج ارادہ کر کے آیا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ یہ غصے پر کچھ بات بیان کریں گے تو اس میں یہ یہاں سے شروع ہو گیا بہرحال تھوڑا سا اس مضمون پر بھی کچھ بیان کر دوں کیونکہ اس اس کا بھی سے بہت گہرا تعلق ہے بدنگاہی سے اس بھی پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے الحمد للہ وقفہ سلام اما بعد

اس کا مطلب مفہوم یہ ہے مفہوم کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے قزم کے معنی پینا ہے حضرت نے اس کی تفصیل فرمائی اللہ عالو کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قزم کے کیا معنی غصے کو پی جانا اس کی مثال ایسے دی کہ شد الرقل پھر الرقی آئندہ امتلا یہ جیسے مشق ہوتی ہے اس میں پانی بھرتے ہیں پھر وہ ابلنے لگتی ہے مچھ جب ابلنے لگتی ہے تو اس کا منہ پک کے باندھ دیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک عربی محاورات پر نازل ہوا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان محاورات کو قرآن پاک میں استعمال فرمایا جس سے امت کو بات آسانی سے پہنچ جائے تو مشق جو ہے پانی سے جب بھر جاتی ہے چمڑے کی مشق ہوتی ہے اب نئی پودے نے شاید نہ دیکھی ہو اب رواج ختم ہو گیا مشق کا تو پہلے زمانے میں چمڑے کی بڑی بڑی مشقیں ہوتی تھی پانی کی اس گھروں کے اندر پانی بھرا جاتا تھا پمپ سے لا کے تو جب وہ پانی مشق سے ابلنے لگے تو اس وقت اس کا منہ کب کے باندھ دیتے تو معلوم ہوا کہ غصے کا ہونا برا نہیں ہے غصے کا ہونا طبیعت میں مزاج میں غصے کا ہونا یہ برا نہیں ہے مضمون نہیں ہے غصے کا نفاذ مضمون تو غصہ آیا لیکن پی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلد زائل ہو جائے دیر سے غصہ آئے تحمل اور قبر اس قدر ہو کہ غصہ آنے ہی نہ پائے ہاں لیکن دینی امور میں غصہ آنا وہ احسن ہے بعض لوگوں کو دین کی وجہ سے غصہ آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی دیکھتے تھے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے ہو جاتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جیسے اناج دیا گیا سے چھوڑ دیا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی پر کتنا غصہ آتا تھا ایسے ہی کوئی غرض پہنچانے والا ہو اس سے غصہ آئے تو وہ برا نہیں ہے مضمون نہیں ہے لیکن اس کے بھی طریقے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے یہ نہیں کہ فوراً گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا آتا پائی شروع کر دیا بہن شروع کر دی اس کے بھی طریقے ہیں مشورے کے ساتھ اس کے غصے نمٹا جا سکتا ہے لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ غصے کا آنا جو ہے وہ برا برا اس کا آنا نہیں ہے بلکہ اس کا نفاذ بیجا نفاذ برا برا ہے ہے بیجا بیجا نفاذ نفاذ اس کا تو من فیضن وہ والا انفاظ ہی جس نے اپنے غصے کو کی لیا اگر وہ اس غصے کے نفاذ پر قادر بھی تھا جیسے چھوٹا بچہ ہے اس پر غصہ آ گیا تو بڑا آدمی اس کو ہاتھ بھی مار سکتا ہے ڈنڈی بھی مار سکتا ہے کہیں لاک اپ بھی کر سکتا ہے پٹائی بھی کر سکتا ہے اور بہت کچھ کہہ بھی سکتا ہے تو یہ اس پر اس کو قدرت ہے ہوتی ہیں لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ایک نے بڑی عجیب بات کہی حضرت نے فرمایا کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے ہمیشہ اپنے سے کمزور پر ہی آتا ہے ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے بیویوں پر لوگ خوب غصہ کر ڈالتے ہیں کیونکہ اس بیچاری کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ اپنے اپنے بہت کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر عزیز رشتے داروں کو چھوڑ کر بھائی بہنوں کو چھوڑ کر شوہر کی ہو کے رہتی ہے اب یہاں چونکہ وہ بےکس اور بےبس ہوتی ہے تو شوہر کو شوہروں کو عموماً اکثر گھروں میں یہ حال ہے کہ بیویوں کے اوپر بہت غصہ آتا ہے اب جو غصہ آیا ایک صاحب کو تو لڑنے لگے اور بیوی کی مار کٹائی کے چکر میں سے ابھی مارنے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی دروازے کے سوراخ سے انہوں نے دیکھا دلی کے چار موٹے موٹے پہلوان قسم کے بھائی آئے ہوئے ایک ڈی ایس پی اور ایک آئی جی ایک باکسنگ ماسٹر ہے اور ایک پہلوان انہوں نے دیکھا وہ اب آ کے فوراً کے جو ہے پاؤں پڑ گیا دیکھو ایسا ہے وہ غصہ آ گیا تھا مجھے معاف کر دینا اور دیکھو تمہارے بھائی آئے ہیں ان کو بتانا ہے اب کہاں گیا غصہ آپ کا بھائی اب غصہ کہاں گیا معلوم ہوا کہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور کے اوپر آتا ہے تو فرمایا کہ من غیرن على اور اس کو قدرتی ہو تو ملا اللہ تعالی قلبہ بہو امن و ایمانا جس نے غصے کو پی لیا ایسے موقع کے اوپر تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن یعنی سکون اور ایمان سے بھر دیں گے غصے کو ضبط کرنے کا کیا انعام ملا کہ اس کے دل کو سکون بھی ملے گا اس صبر اور تعمل کی وجہ سے اس کو سکون بھی ملا اور اس کا دل ایمان سے بھر گیا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبر جتنا صبر کرے گا جتنا غصہ آیا اور اس کو اللہ کے لیے پی گیا وہ سب کا سب نور بن جاتا سب کا سب نور بن جاتا تو اس کا ایک انعام اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد ارشاد فرمایا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا غصے کو پی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ تو اپنے لیے جس گور کو چاہے پسند کر لے محض یہی کے نام نہیں ہے کہ لو آپ مل گئی کیا ہو گیا یہ بھائی وہ گھور بھی ایسی ہوتی ہے وہاں کی کہ وہ اگر زمین میں دھوپ دے سمندر کے پانی میں تو سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے ایسے ہی ہے نا اور اگر اپنا آنچل لہرا دے تو ساری جگہ منور ہو جائے ہے یہاں کی لنگوروں کی طرح نہیں ہوتی دور پر حضرت والا کا ایک شیر یاد آیا نگاہ کی عبادت پر ہے جنت دنیا سے مر کر مر کے جب تم دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے آج کے پانے سورت دوروں سے بٹ جانا تھوڑے دن صبر کر لو تو اس صبر کا انعام جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ ایسا دیں گے کہ تم یہاں کے سب یہ لنگوروں کو بھول جاؤ گے یہ شکلیں جو پانی ہونے والی ہیں تھوڑے عرصے کے اندر بری ہو جائیں گی اور ان کے جھولیاں آ جائیں گی اور آنکھوں پہ بارہ نمبر کا چشمہ لگ جائے گا اے جان ان کا یا نہیں تو ایسی ایسی شکلوں کو دیکھنا بعد میں جو شرمندگی ہو اسی شکل کو دس سال کے بعد دیکھو گے تو شرم سے گھر جاؤ گے کہاں ہم نے دل لگایا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں حوروں کا انعام دے رہے ہیں دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے سورج سے لپٹ جانا وہاں تو بھائی تمہیں ملے گی اور بہت کچھ ملے گا تو ایک انعام غصے کو پی جانے کا کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جو حور تم کو پسند ہو وہ لے جاؤ اور دوسرا انعام یہ ارشاد فرمایا غصے کو پینے والے کے لیے غصے کو پینے والے کا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا فرمائیں گے کہیں گے کہ کہ اللہ جس شخص کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے فلاح یقوم و انسان آفا اس وقت وہ انسان کھڑا ہوگا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے بتائیے کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کیا کیا انعام ملے گا کہ فلاح یقوم و انسان کہ وہ شخص کھڑا ہوگا سوا اس کے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا جس نے لوگوں کی خطاؤں کو دنیا میں معاف کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے درجات بلند ہوں اور جنت میں بڑے بڑے محلات اس کو مل تو وہ کیا کرے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے جس نے ظلم کیا اس کا بدلہ نہ لے معاف کر دے اور جس نے اس کو محروم رکھا اس کو عطا کرے لہٰذا اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور ان کے ساتھ پہلے بہت سلوک کیا کرتے تھے جب ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ان کی شان میں چاہے آیت مولانا ہے کو نہیں نہیں عزیز ان کے ناراض ہو گئے تھے خیر مفہوم مولانا تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مفہوم بیان کر دیا کرو اتنے اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے نہیں یاد آ رہی تو مضمون تو چلے آگے تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ارشاد فرمایا وہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں آیا حاضر میں کہ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں بالکل انی لا اللہ ہولی اللہ میں محبوب رکھتا ہوں اس کو کہ اللہ تعالیٰ میری مفرت فرما دے کیا آئیے آپ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو معاف کر دیا اور پھر جب یہ آیت تھی کہ محسن اس کے بدلے میں فرمایا قسم بھی قسم کھائی تھی کہ میں اب ان کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا تعلق چھوڑ لوں گا تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ قسم نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو کہا کہ یقیناً میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو قسم قسم توڑی کا کفارہ ادا کیا اور ان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سلوک کرنے لگا تو موسن تو غرض یہ کہ دو باتیں ابھی بیان کی تھی نا ہاں ابھی شریف کا انعام بیان کر رہا تھا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اس کے درجے بلند ہوں اور اس کو بڑے بڑے محلات جنت میں ملے وہ کیا کرے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے اور دوسرا انعام یہ بیان کر رہا تھا جس کی یہ بات نکلی کہ جو اس کو محروم رکھے وہ اس کو عطا کرے ہے نا اور جو اس اس اس سے سے قطع رہنی کرے کے ساتھ وہ سلا رہنی کرے یعنی جو رشتے دار ان کے ساتھ لاکھوں نیکیاں درد کر ڈالو لیکن پھر بھی وہ ستاتے ہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دور دور سے ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھے تو یہ تین تین باتیں جو کرے گا اس کے لیے کیا انعام ہے کہ اس کے درجات بہت بلند ہوں گے اور جنت میں اس کے بڑے بڑے ہوں گے تو فرمایا کہ میں ایک واقعہ اور سنایا حضرت نے حضرت علی حسین رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے تابعی تھے مشہور ایک دفعہ باندھی ان کو وضو کرا رہی اس وضو کرانے کے دوران لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کے میں لگ گیا تو وہ بہت غصے سے دیکھا اس زمانے کی باندیاں بھی بڑی پاک باز ہوا کرتی آپ جو قرآن کی اس فوراً یہ آیت پڑی ملتا جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں فوراً غصہ ٹھنڈا پڑ گیا ٹھیک ہے پھر کہا کہ ولافین عن الناس لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں میں کہا جانا ہے تجھے معاف کیا پھر کہا پھر آگے کیا پڑھا آگے کیا پڑھا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں جامع تو اجازت غصے کے انعامات بڑے بڑے ہیں غصے کو پی جانے کے ایسے ہی ایک واقعہ اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مالک اپنے غلام کی پٹائی کر رہے اچانک آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس سے کہ جس جو قدرت تجھے غلام پر حاصل پلٹ کر دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحبت نبوت کی کیا بات تھی سبحان اللہ کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے آواز سنی اور فوراً ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا شروع ہو گیا اور فرمایا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس غلام کو آزاد کیا اللہ کے تو یار اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا صحابی دیکھو بڑے قدر فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو اللہ کا عذاب تم کو جھلسا دیتا جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی غصہ جو ہے بھائی اس کی حقیقت میں تکبر چھپا ہوا ہے جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تکبر کی تعریف بھی سن لیجیے تکبر کیسے کس ہے بطر الحق رگن تنات حق کا حق بات کا انکار کرنا حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا بطر الحق رگن تلن لوگوں کو حقیر جانا حق بات کو ہی بتلائے کہ بھائی دیکھو اپنے اونچے اپنے کھول لو یہ گناہ کبھی ہے اب اس کو اگرچہ عمل میں کمزور ہو وہ تو بات اور ہے لیکن اس کو تسلیم نہ کرنا اور ہے اب یہ لڑنے سے آ گیا صاحب یوں نہیں ہو نہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر تکبر نہیں ہے ٹپنا بولنا لوگ سمجھتے ہیں ٹپنا وہ بولے جس میں تکبر ہو حالانکہ ایسی کوئی کوئی بات کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس میں تکبر نہ ہو وہ ٹپنا ڈک سکتا ہے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو الہی سے خبر دی گئی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے تکبر سے بڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سی وہی نازل ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سپنا ڈھکنا ہو اس کو کھولنا چاہیے جس میں ہمارے اندر تو کوئی تکبر نہیں اس میں تکبر ہونے نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے منل منل پن جس نے اپنے سپنا ڈھکا اوپر سے آنے والے لباس سے مردوں کے لیے ہے یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتیں تو آج کل ملا سلوا سلواتی ہیں کہتی ہیں ملا کٹ سی لو ہے سے اوپر اپنی پنڈلیاں اور وہ کھول رہی ہیں اور مرد ڈھانک رہے ہیں الٹا زمانہ ہے صاحب فرماتے ہیں کیا صاحب فرماتے ہیں لاہور قوت کیا الٹا زمانہ ہے عورت تو ہے مردانی اور مرد ہے مردوں کو یہ شوق ہو رہا ہے رنگ برنگے کپڑے پہن رہے ہیں گلابی رنگ کے اور وہ اورج رنگ کے اور عجیب عجیب غریب قسم کے رنگ پہن رہے لوگ ہیں مردوں کو یہ رنگ بھیج دیتے ہیں کوئی زنانا رنگ فرماتے ہیں لاہور والا قوت کیا الٹا زمانہ ہے عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانا ہے عورتیں بال کٹوا رہی ہیں زمانے میں اور یہ مرد جو ہے وہ بال لمبے لمبے کر رہے ہیں پٹے رکھ رہے ہیں جا کے یہ معلوم ہوتا ہے کوئی عورت جا رہی ہے دیکھو تو وہ تو بتیجا نکلا <laughs> <laughs> تو بہرحال یہ کہ بھائی بات کیا ہو رہی تھی کہ غصے کی پہلے تکبر چھپا ہوا ہے جس کو تکبر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسی کو غصہ آتا اور غصہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے اپنے سے بھاری بھرکم سے نہیں آتا جو اگر شیر کو سوا شیر ٹکر جائے تو غصہ غصہ سب غائب ہو جاتا ہے تو یہ انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کو پی جانے والوں کے لیے اور غصے پر صبر کرنے سے اور بھی بڑے بڑے انعامات شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ان کی بیوی بڑی تیز مزاج تھی بیوی بڑی تیز مزاج تھی اور ایک دفعہ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ہونے کے لیے ایک شخص ایک ہزار میل کا سفر طے کر کے خرقان پہنچا جب وہ پہنچا تو شہر گھر پر نہیں تھے تو بیوی تھی جی انہوں نے کہا حضرت ہے کیا حضرت وضرت لگا رکھے میں جانتی ہوں سب کیسا مکار ہے بناوٹی ہے اور میں اس کو جانتی ہوں بڑے حضرت وزرت میں سب جانتی ہوں کیسے حضرت ہے بہت بدتمیزی سے بات کی تو یہ سب بیچارہ بہت بندی ہوا کہا کہ میرا تو سارا یہ سفری ضائع ہو گیا تو کیسا انسان نکلا میں تو کیا سمجھ کے آئے گا اور یہ کیسے نکلے تو محلے والوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی ممکن نہ ہو یہ بیچاری ان کی بیوی جو ہے وہ ایسی زبان کی اچھی نہیں ہے تم جاؤ شہر جنگل میں ملیں گے تمہیں تم ان سے ملاقات کرو جا کے یہ جنگل پہنچ گیا جنگل پہنچا تو دیکھا کہ شہر شیر کے اوپر سواری کے ہوئے لکڑیاں اس پر کاٹ کر لا رہے ہیں لکڑیاں کاٹ کے شیر کے اوپر لادی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے سانپ کا کوڑا جب شیر ذرا شرارت کرتا ہے چل کرتا ہے تو سانپ کے کوڑے سے اس کی شامت لیتے اس کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ حیران اب یہ جب پہنچا وہاں تو اس کو دیکھ کے فوراً سمجھ گیا کٹ ہو گیا کہ یہ بیگم سے مل کے آ رہا ہے بیگم سے مل کے باغم آ رہا ہے باغم بیگم سے مل کے باغم آ رہا ہے یہ <laughs> شہر سمجھ گئے کہ گھر جو کیا آ رہا ہے ہمارے تو اس کو فرمایا کہ دیکھو گھر بارزن گھر بار کے کشیدے دیکھو کہ میں ٹی وی پر صبر نہ کرتا حالانکہ یہ کمزور ہے مجھے قدرت ہے کہ میں ایک ہاتھ ماروں دس فٹ جا کے دور پڑے بیویاں کمزور ہوتی ہیں نا بھائی لیکن بیویاں پھر جو ہے پوری ہو جاتی ہیں جتنا سفر کرو اور سر کرتی لیکن یہاں سر چڑھنے کے باوجود اور ان کے ان کو سر چڑھنے دیا اور کیا مجال دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریمن فرماتے ہیں کہ جغلبنا کریمن ویاب نہ لگیمن یہ عورتیں جو ہیں یہ کمزور یہ مردوں کے اوپر جو غالب کریم لوگوں کے اوپر غالب آ جاتی کریم لوگوں کو جو کریم ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں صابر شاکر ہوتے ہیں ان پر یہ غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جغلد کریمن ویا ولیب ہن نہ اور کمینے لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں بیویوں پہ جو غصہ کرتے ہیں ناجائز اب اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہے ٹی وی لے کے آؤ بیوی کہتی ہے ٹی وی لاؤ بیوی ٹی وی مگر ٹی وی جو ہے وہ ٹی وی ہے ٹی وی ایمان کے لیے ٹی وی ہے اب وہ کہتی ہے ٹی وی لاؤ تو یہاں اپنے غصے کا نفاذ کرو یہ شریعت کے معاملے میں شریعت کے خلاف لیکن اس کے بھی نفاذ کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ جہاں پر کھینچ کے مار دیا نہیں لانے دوں گا ٹانگے توڑ دوں گا یہ طریقہ نہیں نہ اولاد کی تربیت کا یہ طریقہ نہ بیوی بچوں کا نہ اور کسی کا اس کا طریقہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر بیوی نادانی اور کم سمجھی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے یہ کہے کہ مطالبہ کرے گناہ کی چیز کا مثلا مجھے ٹیبلٹ لا دو میں اس میں فلمیں دیکھوں گی ٹچ موبائل لا دو میں اس میں فلمیں دیکھوں گی میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق جیسے تیس ہزار کا ٹی وی آ رہا ہے یا پانچ ہزار کا ٹی وی آ رہا ہے اس کے بدلے اس کو پانچ ہزار کا کچھ زیور دے دو لا اور تو کہو میری بیوی میں تجھے اللہ کی نافرمانی کی چیز نہیں لا کے دے سکتا یہ لے تیرے لیے میں کنجوس نہیں ہوں یہ لے تیرے لیے پانچ ہزار کا زیور یا پانچ ہزار کا کوئی کپڑا لا دیا یا اور کوئی چیز اس کے پسندیدہ لا دی مگر اس کو غصے کا نفاذ کس شکل میں ہوگا کہ اس کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے اس کا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے شریعت کے اصول میں سب رہنا ہے اسی طرح سے اگر میدان جہاد ہے اب اگر یہاں میدان جہاد میں جا کے قاتل سے کہے گا کہ حقیر فقیر عبد القبیر آپ سے لڑنے آیا ہے تو کیا کہے گا یہ مارنے کام ہو گیا تمام میدان جہاد میں یہاں غصے کا نباز افضل ہے ضروری ہے فرض ہے کیونکہ اگر یہاں کہا کہ جی حقیر فقیر عبد القبیر تو وہ تو آپ کا کام تمام کر دے گا غصے کا نفاذ یہاں پر جائز جائز بھی نہیں بلکہ فرض ہے اب یہاں کہو کہ ہے تو میں سمجھ مار ڈالوں گا تجھے غصے کا نفاذ یہاں کرو کیا کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتے کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بہادری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا احساس فرما رہے ہیں کہ کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے کریمن سن رہے ہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احساس فرما رہے ہیں کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں یہ مجھ پر غالب ہو جائیں اور میں کریم رہوں ان اکونا کریمن مغلوبند میں کریم رہوں ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے اخلاق کو برباد نہ کروں چاہے یہ مجھ پر غالب ہی آ جائیں لیکن میں اپنے اخلاق سے نیچے نہیں آ ان اکونا کریمن مغلوبند ولا اہب اکونا مغلوبن غالبن لئیمن میں ان کے اوپر غالب آ کے نہیں ہونا چاہتا اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرنا چاہتا جی۔ تو بیویوں کے اوپر صبر بیویوں کے پن پر صبر اور بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنا حضرت نے فرمایا کہ ایک لاکھ خطاؤں کو معاف کرو گے تب جا کے کام بنے گا ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہا کہ آپ کی بخش کیسے ہوئی فرمایا کہ بھائی ایک دن میں بڑی محنت کر کے بہت مشکل سے کما کمو کے ایک مرغی خرید کے لایا اور اس کو پکانے کو دیا اور اس نے کیا کیا کہ نمک دو دفعہ ڈال دیا نمک تیز ہو گیا اتنا تیز ہو گیا کہ میں اتنی مشکل سے کما کے لایا اور وہ کھائی نہیں گئی تو مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے اس سے خطا ہو گئی چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی بندی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس تو اور کوئی نیک عمل نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ کیونکہ تو نے ہماری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا تو ہم نے آج تجھے معاف کر دیا حضرت مرزا مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ تفسیر مذہبی جن کے نام پر ہے علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مذہبی کے مصنف اس میں اتنے نازک مزاج تھے اتنے لطیف المزاج تھے یہ فرمایا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے کہ رضائی میں اگر ٹانکا ٹیڑھا ٹیڑا ہو تو ساری رات سو نہیں سکتے تھے سر میں درد ہو جاتا تھا اتنے لطیف المزاج تھے مسجد کو جا رہے ہیں راستے میں چارپائی ٹیڑھی پڑی رہے گی سر میں درد ہو گیا شہید ہوئے تھے گولی سے جب گولی لگی کسی نے مزاج پوچھا تو کہا بس انتقال کا وقت قریب تھا لیکن کہا کہ بھائی ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن بارود کی بدبو میرے سر میں درد ہو رہا ہے اتنے نازک سے جان کی پرواہ نہیں ہے مگر بارود کی بارود بدبو برداشت نہیں ہو رہی بادشاہ آیا ان کی زیارت کو اور بادشاہ نے آنے کے بعد خادم سے پانی مانگا خادم نے وہاں کی سرائی سے پانی بھر کے دیا بادشاہ نے پانی دیا خادم نے لے جا کے لاپرواہی سے کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا سر میں درد ہو گیا اب بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں میں کوئی خادم پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے جس کے جس کے جس نے جس کو پیالہ ٹیڑھا رکھنا آتا ہے ٹیڑھا سیدھا دیر سیدھا رکھنا نہیں آتا ایسے خادم مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ اپنے خادم سیالہ تک سیدھا رکھنا نہیں آتا ایسے خادم مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ ایسے نازک مزاج سے مگر بیوی ملی بڑی کڑوی سہی تو آپ نے الام ہوا کہ مرزا مزہ ایک ایک عورت ہے جو نمازی ہے پرہیزگار ہے مستقی ہے لیکن زبان کی کڑوی ہے تو اس سے نگاہ کر لے تو ہم تیرا ڈنکا پٹوا دیں گے سارے عالم ایسے علوم اور فنون تجھے عطا کریں گے کہ سارے عالم میں تیرا ڈنکا پٹ جائے گا لہٰذا کتنی کتابوں کے مصنف تھے مولانا مرزا مگر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے اور بیوی کڑوی بیچری ملی ایک کابل ہی آیا اس سے کہا حضرت نے کہ جاؤ ہمارے گھر سے کھانا لے آؤ جب یہ کھانا لینے گئے تو وہ کڑوی سنا کیسے حضرت بڑے مکار ہیں ایسی بنے رہتے حضرت ہم جانتے ہیں ان کو سارا دن ہم گزارتے ہیں تم گزار ہم جانتے ہیں کیسے حضرت ہیں بڑے حضرت ہے وہ اور کہا کہ ایک گھنٹے سے ہم کھانا لیے بیٹھے ٹھنڈا ہو گیا ہم کو تکلیف دینا یہ بزرگوں کا یہ کام ہے بڑی کڑوی سنائی وہ تھا کابلی اس نے نکالا خنجر اس نے کہا کہ ابھی ہم تمہارا کام تمام کرتے ہیں لیکن اللہ نے دل میں ڈالی ہے تو ہماری شہر کی بیوی ہے تو اپنی زبان میں اس نے کہا کہ تم تو ہمارا شہر کا بیوی ہے ورنہ ابھی ہم تمہارا کام تمام کر دیتا جا کے میرا مدر صاحب سے شکایت کی شہر سے شکایت کی کہ آپ نے ایسی کردی بیوی سے کیسی شادی کر دی آپ اتنے لطیف اور مزاج اور اتنے خوبصورت بھی بہت اللہ نے ان کو جمال بھی خوب دیا کہا کہ آپ کہاں اور آپ کی بیوی کہاں کہا کہ بھائی اگر یہی میری جیو بیوی نہ ہوتی تو آج اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لیتے بڑے بڑے انعامات غصے کو پینے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور غصہ ایسی بری چیز ہے کہ فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے ایلوا ایک دوا ہوتی ہے ایلوا تو بہت ہی کڑوی ہوتی ہے فرمایا کہ اگر ایک من شہد کے اندر ڈال دی جائے اس کا یہ خطرہ سارا شہد کڑوا ہو جاتا ہے فرمایا غصہ جو ہے ایمان کو ایسے ہی کڑوا کر برباد کر دیتا ہے غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا اور خالی ایمان نہیں بلکہ گھر کے گھر بگڑ جاتے حضرت نے ایک واقعہ سنایا ایک بیچاری عورت تھی اس سے کسی شخص کے چھ بچے تھے اور وہ بدنگاہی کا مریض ہو گیا اور بدنگاہی سے کیا کچھ خرابیاں نہیں پیدا ہوتی مطلب خانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی کرنے والے کی خرابیاں اتنی ہیں کہ ان کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا بد نظری کی خرابیوں کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا غرض یہ کہ اس کو کوئی اور عورت آ گئی نظر نظر کا خراب تھا اور چھ بچے ہو گئے جی بھر گیا اب نظر خراب ہوئی اب ادھر دل لگ گیا ادھر سے دل ہٹ گیا اور غصہ آئے دن کا غصہ اور جو ہے مارا پیٹ اور سب کچھ وہ عورت ساجرہ ساجرہ تھی لیکن یہ شخص نہ مانا غصے کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس اس نے کو تین طلاق دے دی اور اس عورت کو گھر سے نکال دیا اس عورت کو چھ بچوں سمیت گھر سے نکالا اب کیا ہوا کہ اس عورت نے کچھ کہا نہیں نکل گئی بیچاری روتی ہوئی اور اس قصے کو بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے روتے تھے کہ وہ بیچاری گھر سے نکل گئی روتے ہوئے اور فرمایا کہ اس شیر کے نصاب کہ ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے دے آسماں دے ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے دے آسماں دے اب یہ بیچاری اللہ سے فریاد کرتی ہوئی اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئی ماں باپ کے یہاں اس کے بعد اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی جب اس عورت سے شادی کر لی تو چونکہ اس تھا سورج پرستی کا تھا سورج آ گئی تھی تو اس نے پسند کر لیا اس کو اور اس سے شادی کر لی سورج پرستی کا سب سے زیادہ نئے پائیدار بہت جلدی اس میں آنند جو ہے وہ لڑائی لڑائی اور بے عزتی لازمی ہے بے عزتی اس میں لازمی ہے اس کا انجام جو ہے عداوت اور نفرت ہے سورج پرستی کا جو عشق ہوتا ہے پسند کی شادیاں جو کرتے ہیں سن لو کہ اس کا انجام نفرت اور عداوت انجام اس کا کیا ہوتا ہے آخر میں نفرت ہو جاتی ہے آپس میں اور عداوت ہو جاتی ہے کیونکہ سورت کا عشق ہے اگر سیرت کا عشق ہوتا نیک اور پاک باز عورت کو پسند کرتے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ پھر اس کے اخلاق سے آپ مستبیر ہوتے اس کے اخلاق سے فائدہ اٹھاتے آپ اور جہاں سورت پرستی کا عشق ہے تھوڑے دن کے بعد کوئی دوسری عورت پسند کرنے لگے گا جو سورت کا عاشق ہوتا ہے وہ ایک پہ تعینات نہیں کرتا فرمایا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر سارے عالم کی حسین بھی کڑی کر دو اور آخر سے مزاج سے کہو تو سب کو دیکھ لے سو کھڑی ہوں گی سو کو دیکھنے بعد دیکھنے کے بعد پوچھے گا کہ تیرا دل بھرا کہے گا نہیں کہے گا کہ اگر ایک اور ایک تو ایک کی ماں کھڑی ہے تو کہے گا میں اس کو بھی دیکھوں گا کبھی دل نہیں بھرتا اور رومی فرماتے ہیں نارے شہبت سے کچھ نورے خدا ایک مصرے اندر حضرت نے فرمایا کہ سوال بھی ایسے اور جواب بھی حضرت نے فرما دیا نارے شہبت سے کچھ فرمایا کہ یہ شہوت کی جو آگ ہے شہوت کی آگ جس کو کیا ہو بجاتی ہے شہوت کشت خدا اللہ کا ذکر اس کو ہے اللہ کا ذکر اس کو بجاتا ہے جہنم جب مانگے گی جب دو رفیوں سے بھری جا رہی ہوگی تو جو ہے دو رفی دو رفی جو ہے وہ بھرے جا رہے ہوں گے تو ڈو کی آگ کو رفی نہیں بھریں گے اس کو پورا دو رفتی آگ کو دو رفتی سے پورا نہیں ہوگی بلکہ دو تو کیسی رہے گی حل میں مزید یا اللہ اور دیجیے اور دیجیے اور دیجیے آج کل جمعے کے خود میں بھی اکثر جگہ پڑا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہار کہے گی جی آ جی اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو دو رفیوں سے بھر دوں گا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا پیٹ تب بھرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم میں مبارک اس پہ رکھ دیں گے قدم میں مبارک سے کیا مراد ہے کہ اپنی ایسی قوی تجلی اس پر نازل فرمائیں گے کہ دو رخت کہے گی ات پت اللہ پیٹ بھر گیا پیٹ بھر گیا اور ایک دوسری روایت میں تین دفعہ ہے اللہ پیٹ پیٹ بھر بھر گیا گیا تو دو رخت کی آگ کو کون بجائے گا اللہ کے نور کی تجلی ہو جائے گی ایسے ہی جو آگ لگی ہے کا جو مرض پیدا ہو گیا ہے سورج پرستی کا ننگی فلمیں دیکھنے کا گانے سننے کا یہ سارا یہ ساری جو آگ لگی ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے کسی اللہ والے سے مل لو اور اس سے ذکر اللہ پوچھ لو اور اس کو پابندی سے کرنے لگو تو یہ نارے ہے یہ نور خدا سے بج جائے گی نور را نور نور ابراہیم را تھا اوستا مانے استاد مولانا رومی کیا فنائیت کے آدمی سے اپنے سے نیچے کو بھی استاد بنا رہے نارے سے کشت نور خدا نور نور ابراہیم راستہ دوست جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کس چیز نے اس کو بجایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلنا یا نارو پونی و سلام اے آج کو ٹھنڈی ہو جا ہمارے ابراہیم کے لیے کلنا یا نارو پونی و سلامہ اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا سلامتی والی ٹھنڈک ہو آگے کیا فرمایا بردوں سلامہ ٹھنڈی تو ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کے برف جیسی ہو وجہ ہمارے گرہن کو تکلیف ہونے لگے تو اس لیے فرمایا کہ کی بردوں اور سلام سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے تو کس چیز نے آپ کو بجایا آپ کو کیا چیز بجاتی ہے نور خدا تو فرمایا کہ یہ جو ہے بدنگاہی کا مرض اس سے بھی غصہ پیدا ہوتا ہے اپنی بیوی اپنی گھر والی اچھی نہیں لگتی بازاری چیزیں اچھی لگتی ہیں جو شخص بازار میں قورمہ بریانی کھائے اس کو گھر دال گھر کی دال چٹنی روٹی کہاں اچھی لگے کہاں اچھی لگے گی بھائی اور جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا وہی سب سے زیادہ اپنی بیوی سے لطف اٹھا سکتا ورنہ اس کو اس میں لطف بھی نہیں آئے گا لطف بھی نہیں آئے گا یاد رکھو ہاں یہ کہ غصے کی بات ہو رہی تھی کہ غصے سے کتنے گھر بگڑ گئے بعضوں میں جو ہے پھر اس کا انجام بھی کیا ہوا جب وہ سورج پرستی کے عشق نے جو ہے وہ اس سے نکال کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ وہ کی تھی یہ بیمار ہوا اس کو دس لگ گئے حتیٰ کہ کہ دس لگے یہ بستر پہ پڑ گیا ہے اب کیا ہوا کہ وہ عورت اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی وہ عورت جو سورت کی عاشق تھی اس کے مجازی کا انجام کیا ہوا کہ عورت اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی اور وہ بستر پہ لگے لگے وہیں مر گیا جی۔ تو غرض یہ کہ غصے کا یہ انجام ہوا ایک اور واقعہ حضرت ہی سامنے ہوا حضرت نے فرمایا کہ ایک تھا جو آ کر مجھ سے رو رہا تھا اور بڑے جو ہے اس نے دین میں وقت بھی بہت لگایا ہوا لیکن غصے کا مریض تھا دیکھو بھائی دین میں جتنا وقت لگانا ہو بہت مبارک ہے دین میں وقت لگاؤ چلے بھی لگاؤ لیکن اپنی اصلاح کے لیے کسی شہر سے تعلق بھی کر لو تاکہ ہمارے ہمارے اندر جو غصے کا اور تکبر کا پلا ہے پلا جتنا لگانا ضروری ہے پلا نکالنا اس سے زیادہ ضروری ہمارے اندر غصے کا تکبر کا حجب کا بدنگاہی کا غیبت کا اور حسد کا اور کیا کچھ بدگمانیوں کا یہ جو پلے ہیں یہ جب تک کسی شہر سے تعلق نہیں کرو گے کسی ڈاکٹر سے تعلق نہیں کرو گے کوئی مرض جاتا ہے بھائی ڈاکٹر سے علاج کرائے بغیر مرض جاتا ہے اگر یہ خود سرجن بھی ہو میرے مشکل نے فرمایا کہ اگر کوئی خود سے سرجن بھی ہو اور وہ پتھری نکالتا ہے روزانہ سو مریضوں کی پتھری نکالتا ہے ہسپتال میں اب اس کو خود پتھری ہو گئی بتائیے اپنی پتھری نکال سکتا ہے کبھی وہ دوسرے سرجن سے رابطہ کرے گا اس لیے لاکھ علامہ ہو جاؤ عالم فاضل ہو جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ لیکن اپنے سر پر کسی نہ کسی بڑے کو رکھو تو یہ غصے کا تکبر کا وجود کا یہ پلا نکل جائے گا آپ پلا بھی لگاؤ لیکن اپنا پلا بھی تو یہ غصے کا مرض کیا ہوا کہ وہ کر رو رہے تھے میں میں تو دین اتنا وقت لگا چکا ہوں اس کے باوجود وہ نادم بھی تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی میرے چار بچے بھی ہیں بیوی سے محبت کی تھی لیکن مزاج کا میں تیز تھا میں نے غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی اب بیوی بھی رو رہی ہے اور ادھر وہ بھی رو رہے ہیں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 آنکھوں سے گندگی ظاہر ہوگی لوٹے میں پیشاب بھرا ہوگا تو اس کی ٹوٹی سے کیا نکلے گا پیشاب ہی نکلے گا اور اگر ہرس گلاب ہوگا لوٹے کے اندر تو ٹوٹی سے ہر گلاب نکلے گا تو چہرہ جو ہے آنکھیں قلب کے ترجمان ہوتی ہیں تو قلب کے اندر آگ بھری تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محوم ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس کو غصہ آتا ہے و کے اندر اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کے گردن کی رگے اوداج ہی یہ اوداج ہے یہ بھول جاتی ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے رات شیطان کو پاپ نے دیکھا اس کی صورت جناب کی سی تھی رات شیطان کو پاپ نے دیکھا اس کی صورت جناب کی سی تھی غصے کے اندر کیسے شکل بگڑ جاتی ہے اور بکنے لگ جاتا ہے انسان اس لیے غصہ جو ہے بڑی یہ بہت ہی ضروری اس کا علاج بہت ضروری ہے اور اس کا علاج ابھی کے میں کیا بیان فرمایا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کر لو کیونکہ آج کو پانی ہو جاتا ہے کیا سبحان اللہ کیا حکیمانہ علاج ہے جب غصہ آئے تو وضو کر لو اور اگر وضو کا موقع نہ آئے بس اسٹاپ پہ کھڑے وہاں کا وضو ملے گا آپ کو تو وہی پانی پی لو پانی نہیں پی سکتے تو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس کو اپنی نظروں سے دور کر دو یا خود اس کی نظروں خود سے دور ہو جاؤ خود اس سے دور ہو جاؤ تاکہ موقع سے ہٹ جاؤ گے تو غصہ اعتدال میں آنا شروع ہو جائے جب تک نگاہوں کے سامنے رہے گا غصہ آتا رہے گا اور بول بکتا رہے گا تو وہاں سے ہٹ جاؤ اور تین بار پوری آؤٹ بھولو آؤٹ بلائی میں شیفان الدین آؤٹ بلائی میں شیفان الدین آؤٹ بلائی میں شیفان الدین مختلف مواقع کے لیے مختلف طریقے سے عمل ہے اور بھی حدیث پاک میں علاج ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ کیا حکیمانہ علاج اور بھی اس کے علاج بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا غصہ نہ جا رہا ہو وہ اپنے شہر سے کسی کو اپنا بڑا بناؤ بھائی اور اس اپنے شہر سے اس کا علاج کرواؤ پوچھو تدبیر اس کی اور کیا تدبیر ہے ایک صاحب کو سادی رحمۃ اللہ نے بڑے چنت مزاج تھے انہوں نے لکھا کہ حضرت میرے مزاج میں بہت غصہ ہے حضرت نے فرمایا کہ ہمت کر کے ایک کام کروڑا جس پر غصہ ہے بڑی مجلس میں اس سے معافی مانگی تو کہا کہ ایک مہینہ ہو گیا غصہ ہی نہیں آ رہا ہے یہ سوچ کر کے سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی تو <laughs> غصہ کیسا ہوشیار ہوتا ہے <laughs> ارے تو بڑا ذریع ہو جائے گا مت کرو غصہ <laughs> تو یہ بھی علاج ہے اور اس سے اعلیٰ درجے کے بھی علاج ہے جس کو معصوم کرنا ہو ہم بتا دیں گے اس کو الگ الگ علاج ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ایک دس نزلے کے مریض نزلے کھانسی کے ہوں تو ڈاکٹر ایک ہی دوا ہر ایک کو نہیں لکھتا اور ایک ہی طاقت کی نہیں لکھتا کسی کو ڈھائی سو ملی گرام لکھتا ہے کسی کو پانچ سو ملی گرام لکھتا ہے کسی کو اور دوا لکھتا ہے کسی کو اس دوا کے ساتھ کچھ اور بھی بتا دیتا ہے تو یہ یہ جو مشحت ہے یہ بھی کوئی ایسی لکڑی سے جیسے ایک ہی لکڑی سے ہر ایک کو آنکھنا نہیں ہے آنکھنا نہیں ہے ہمارے مشکل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیست معشوقی ہمیں چلتے شریفہ شریفہ راستہ نیست معشوقی ارے بھائی آؤ اس کی بڑی پتا ہے یہاں چلو یہ آ گئی یہاں اس کی بڑی لڑکی اپنے بچوں کو سمجھاؤ جو دس برس سے اوپر ہو جائیں بچیاں بلکہ آٹھ برس سے ہی احتیاط سکھاؤ دس برس کی بچی ہو جائے تو اس کو ہر کس مردوں میں نہ جانے دو اور مردوں سے پتہ کرنا سکھاؤ اللہ کا حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے یہ جی مولوی کا بتایا ہوا حکم نہیں ہے لڑکے جب بارہ برس کے ہو جائیں پردہ فرض ہو جاتا ہے دس برس کی عمر میں ان کو احتیاط احتیاط کرنا سکھاؤ اور لڑکیوں کو آج ہی برس سے اور بعض بچیاں عمر سے بڑی معلوم ہوتی ہیں ان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے اس زمانے میں عمر کی قید نہیں رہی اب جو بچیاں باقی بچیاں جلدی ہوشیار ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی عمر سے بڑی معلوم ہوتی ہیں ان کو جو ہے بچا کر رکھنا ہے اگر میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا شاہ مورانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر ایک پاؤں گوشت لے کے جاتے ہو اس کو ڈھانپ کر لے کے جاتے ہو کہ نہ اڑا لے جائے دودھ لے جاتے ہو تو اس کو احتیاط سے رکھتے ہو کہ کہیں بلی نہ پی جائے اور روٹی رکھتے ہو خوب کس کے کے ڈھانپ رکھتے ہو کہ چوہا نہ کھا جائے تو فرمایا کہ چوہا کو اگر روٹی کتر جائے تو اس کو اتنا تھوڑا سا حصہ علیحدہ کر کے روٹی کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہو نا اسی طرح بلی اگر دودھ پی جائے تو وہ بھی پینا چاہیے اگر یہ دیکھا ہو کہ اس نے کوئی مردار نہ کھایا ہو تو دودھ دیا جا سکتا ہے ایسے ہی تیل اگر گوشت اڑا کر لے جائے اور وہ کہیں اس سے چھوٹ جائے تو اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے لیکن اگر کسی عورت کو کوئی لے جائے اور بالکل پاکیزہ اور آفیز واپس کر جائے عمر بھر کے لیے گپا لگ گیا کہ نہیں لگ گیا بتائیے تو فرمایا کہ ایک پاؤ گوشت کی اتنی قیمت ایک پاؤ دودھ کی اتنی قیمت اور روٹی کی اتنی قیمت دس روپے کی روٹی نہیں اس کی اتنی قیمت اور یہ جو یہ لڑکی تم بے پردہ لے جا رہی ایک بڑی اما خود تو برقع پہنی ہوئی تھی اور لڑکی بے پردہ چلی جا رہی یہ کیا ہے یہ قیمت نہیں ہے نہ ایمان کی قیمت ہے نہ اولاد کی قیمت ہے ارے دنیا میں آئے ہو تو کچھ وہ کام کر لو مولا کی رضا والے یہی کام آئیں گے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری کا حاصل ہے تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں یہ جو میں غصے کا مرض بیان کر رہا ہوں اس وقت اس نے بہت بڑا ہاتھ نگاہی کری بہت بڑا ہاتھ ہے تصور تو ہے اس کے پیچھے لیکن اصل جو اس کی جڑ ہے وہ وہ بدنیگاہ نگاہ جو خراب کرتا ہے اسی کا مزاج زیادہ تر غصے والا تو ایک میاں بیوی بہت ڈرتے تھے آپس میں ایک دن دونوں تھکار کے بیٹھے کہ بھائی یار پڑوس سے تو ہم لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا لڑتے ہوئے لیکن پڑوس سے جب دیکھو کبھی شوہر ہنسنا ہوتا ہے کبھی بیوی ہنس رہی ہوتی ہے تو جا کے تم معلوم تو کرو کہ ان کے ہنسی ہنسی خوشی رہنے کا راز کیا ہے تو شوہر نے کہا اچھا میں ہمت کرتا ہوں جا کے اس سے پوچھا پڑوس سے پڑوسی سے کہ بھائی تمہارے یہاں سے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی ہے ہم تو ہر وقت صبح شام لڑتے رہتے ہیں تم لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہو کہنے بات کوئی ایسی خاص نہیں ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو بیوی برتن برتن سجا کے رکھتی ہے میز پر وہ مجھے جب مارتی ہے اگر میرے لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے اور جب میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں یہ خوشی کا ان کے تھا تو گھروں کے اندر جھگڑے اور غصے اور یہ بد کلامی عورت کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے بالکل بہادر ہے اگر شوہر غصے والا بھی ہو تو بھائی یہ اپنے مزاج کو نرم رکھے اس کو پی جائے اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ جو عورت فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرتی رہے اور اپنے شوہر کی داری کرے اور اس کی کی مرضی کے خلاف نہ گھر سے باہر نکلے اور نہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے اور اس کی عزت کا اور عزت کا خیال رکھے اپنی حفیظ رہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے اور اس کی تابے داری کرے جنت میں اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گی جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے آج کیا عالم ہے کہ عورتیں مردوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں عورتیں مردوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی پیروی کر رہے ہیں الٹا زمانہ بتایا نا الٹا زمانہ آ گیا یہ کیا بات ہے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو و نصیحت نہ کریں ان کے ذمے مردوں کی اسلام نہیں ہے ان کے ذمے شوہروں کی فرما برداری ان کی خدمت ان کی اطاعت اور ان کے مزاج کے خلاف کام نہ کرنا لائق عورت وہی ہے اور بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے تو آج جو ہے عورتیں مردوں کو نصیحتیں کر رہی اور اس سے انجام کیا ہو رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ دین سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں متنفر ہو جاتے ہیں جن میں دین نہیں ہے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اس لیے میری و بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے رکھا ہے آپ وہی کام کیجیے اللہ نے آپ کو مردوں کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے لیے پیدا کیا آپ گھروں کی ملکہ ہیں ملکہ گھروں کے اندر راج آپ کا ہے آپ گھر کی ملکہ ہیں بازاروں کی ملکہ ملکہ رانی نہیں ہے کہ دکھاتی پھرتی ہیں اپنے آپ کو آپ کا جو ہے نمائش کے لیے نہیں ہے آپ گھروں میں رہیے فرار سے رہیے چین سے رہیے بکرنا کی بزرگ کی کلنا گھروں میں عورتیں فرار سے رہے چین سے رہ اور ویسے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عملی آگئی کا لسانک لیجیے غصے سے یہاں بھی تکلیف ہو گئی عملی آگئی کا لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو مالکانہ مالکانہ قدرت کو اختیار کرو زبان اختیار بھی چلتی ہے کہ نہیں میں بول رہا ہوں ابھی میں چپ ہو گیا لیجیے ہو گیا نا میرے اختیار میں تھا میں خاموش ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک تو اختیار حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہے اور ایک اختیار اللہ نے بندے کو دیا دے رکھا ہے اس اختیار سے میں خاموش ہو گیا اسی لیے زبان آدمی کہتا ہے میں نے منہ سے نکل گیا نکل گیا نہیں نکل نکلا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اگر آپ مشق کر لیں اس کی تحمل کر لیں اس سے غصے کے طرح طرح کے علاج ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں ان پر آپ مشق کر لیں تو آپ کو اپنی زبان پر قابو آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عملی کالے کا لسانت اپنی زبان کو مالکانہ حقوق استعمال کرو مالکانہ قدرت استعمال کرو غلام بنا کر رکھو غلام یہ نہیں کہ جیسا چاہ چل گئی جس سے چاہ چل گئی اور فرمایا کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ غصہ جو ہے اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتی ہے بیوی کو شوہر سے لڑا دیتی ہے شاگرد کو استاد سے لڑا دیتی ہے اور فرمایا کہ نوز بلّہ بعض لوگوں نے غصے میں اللہ تعالیٰ کو گالی دے دی ایمان سے جاتے رہے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے ایمان سے جاتا رہتا ہے اس لیے یہ مرض بڑا خطرناک ہے ہاں؟ یہ مرض بڑا خطرناک ہے یہ وقت لگانے کے دین میں دین میں وقت لگانا بہت مبارک ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ جانا چاہیے ضرور جانا چاہیے تبلیغی جماعت بڑی نافے ہے ساری دنیا میں سارے عالم میں استحکام ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو اسلام پہنچا کتنے لوگ نمازی ہو گئے کتنے لوگوں نے گاڑیاں رکھ لی لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں اگر کوئی باورچی صبح سے شام کھانا پکاتا ہے اور سارے لوگوں کو کھلاتا ہے اور خود نہ کھائے تو بتائیے اس کا کیا ہو تین دوسروں کو پہنچائے اپنی زندگی میں عمل میں نہ لائے تو بتائیے کیا ہو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلہ ضرور لگاؤ لیکن اپنا پلہ بھی کسی سے نکلنا اپنے سلسلے کے کسی شہر سے تعلق کرو اور شہر سے گزارش کرو شہر میری مزاج میں ہوتا ہے یا مجھے خدا نخواستہ بدنگاہی ہے یا مجھے بدگوانی کی بیماری ہے یا مجھے غیبت کی بیماری ہے یہ حرام ہے کہ نہیں بدگوانی حرام ہے آج جیسی دکان کھولی سامنے کسی نے دکان کھول لی فوراً یہ گمان شروع کر بدگمانی شروع کر دی اس نے ہمارا کاروبار کم کر دیا کر ارے رضا اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے کوئی کسی کا رس نہیں گن سکتا بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ ایک دکان تھی اکیلی چار دکانیں اور کھل گئی وہاں گاہک کا زور بڑھ گیا مارکیٹ بن گئی پوری ہے وہاں کاروبار زیادہ چلنے لگا یا یہ بدگمانی کر بیٹھے کہ سامنے والے نے ہمارے اوپر کچھ کرا دیا ہے ایک شخص ہمارے حضرت کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں تو بہت پریشان تھا میں بہت لٹ گیا ہوں کہا کیا ہوا کہا میں عامل کے پاس چلا گیا کاروبار نہیں چل رہا تھا وہاں چلا گیا اور وہاں اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہے تمہارا کاروبار جو ہے کسی سے کسی نے اس کے اوپر کچھ کرا دیا ہے اور وہ تو میرا مال بہت لوٹے جا رہا ہے اور فلاں صاحب مجھے آپ کے پاس لے آئے جب جاتا ہوں پانچ ہزار دس ہزار پانچ ہزار دس ہزار نے کہا اچھا اس نے کیا کیا اس اس نے نے کہا خبر کھود کے مجھے دکھائی اس نے ایک روئی کی گدی تھی اس میں گیارہ سوئیاں لگی تھی اور اس کے نیچے پرچہ دبا ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پہ لکھا تھا کاروبار ٹھپ کاروبار کاروبار ٹھپ ٹھپ ارے حضرت نے فرمایا بے بیوقوف جب اسٹینٹ کے پاس تم گئے اس نے تمہارا سارا انٹرویو لیا اور اندر اس نے سے بتا دیا کہ یہ سب رہا ہے سے کاروبار کا مسئلہ ہے انہوں نے اس کو کہا کہ تمہارا کاروبار سے کسی نے کچھ کرا دیا ہے کیا قبرستان میں بلا بلا خبر ہے دیکھو اس کو کھول کے کیا ہوتا ہے اور پہلے ہی جو ہے اس نے گیارہ سوئیاں بچی میں دبا کے اور نیچے پہ لکھ دیا کاروبار کاروبار کاروبار وہاں خبر کے نیچے دبا دیا اب یہ پہنچے واقعی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے حضرت نے فرمایا دیکھو اس کی تو گیارہ سوئیاں خرچ ہوئی دس روپے کی اور تم سے اس نے ہزاروں روپے لوٹ لیا یہ بدگمانی حرام ہے کہ نہیں ہے ارے اللہ تعالیٰ رزاق ہے اللہ سے بھروسہ رکھو کوئی کسی کا روش نہیں چین سکتا آج کل بہت کسی کو فرصت نہیں ہے یاد رکھو جادو کونا کرانے میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور آج کل یہ سارے جتنے اما پنگالن اور فلانا ڈنگالن یہ جتنی پیدا ہو گئی ہیں سب کمائی کے دھندے کچھ بھی نہیں اگر تم کو ایسی شخص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت کا نسخہ بتا دیا مفت کا مفت کا گار دے دیا کہ جو شخص صبح شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاق سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ لے گا کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا کوئی شر اس میں ساری کی ساری شر آ گئی کہ نہیں آ گئی ساری کی ساری شر آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ اس میں ڈاکو بھی آ گئے مصیبتیں بھی آ گئی حادثہ بھی آ گیا اور جادو ٹونا بھی آ گیا کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی مفت کا کاٹ ہے کہ نہیں کتنی دیر لگے گی صبح شام پڑھ گیا فجر بعد مغرب بعد اگر فرماتے تھے میں مستروں کے لیے کہتا ہوں آفٹر فجر آفٹر مغرب تین تین دفعہ پڑھ لو اور کام بن گیا بس بے فکر ہو جاؤ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دیتے بتاؤ سب سے سچی اور اچھی ہے کہ نہیں پھر کیا پھر کیا جادو ٹونے سے ڈرنا کالے عمل سے ڈرنا بدگمانی بعض لوگوں کو یہی اہمیت ہوتی ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ارے کالی بلی منہوس نہیں ہے محرطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے منہوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا سب سے منہوس گھڑی ہوا ہے گناہوں کی نحوست سے بچو پھر سارا عالم تمہارا ہے پھر سارا عالم کیا اللہ تمہارا ہے جو تو میرا تو سب میرا پلک میرا زمین میری جو ایک تر نہیں میرا تو کوئی ہے نہیں بہرحال یہ کافی وقت ہو گیا اور بہت سی باتیں بتانی تھی لیکن اب وقت کافی ہو گیا اور دیر بھی ہو جاتی لوگوں کو حضرت نے فرمایا تھا بیان کرتے کرتے حضرت فرماتے تھے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمیں تھک گئے راستہ کہتے کہتے لیکن حضرت کی یہ بات جو ہے جو ہے ایک فنت کی بات تھی حضرت والا تو گھنٹوں کھڑے ہو کر اور کس کس طرح کیسے کیسے علاقوں میں جاتے تھے اور کیسے کیسے بیان کرتے تھے تین تین چار چار گھنٹے فجر کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوا ایک دفعہ ٹنڈو جام میں الیون دھاروں میں دھاروں میں جو سیمنٹ کے بڑے بڑے پائپ ہوتے کے بہتر قطر کے اس کے اندر دھوپ سے بچنے کے لیے حضرت نے بیٹھ کے بیان کیا اور اس قدر لمبا بیان تھا لیکن لوگوں کو ناشتہ تک یاد نہیں آیا فجر کے بعد بیان شروع ہوا تو پونے گیارہ بارہ بجے تقریباً گیارہ بارہ بجے کے قریب حضرت کا بیان ختم ہوا پونے سات یا ساڑھے چھ گھنٹے کا بیان تھا اور لوگ اس طرح بیٹھ کے سن رہے تھے کہ ہم کو نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا اللہ والوں کی درد کی بات ہوتی ہے لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں تو غرض یہ کہ غصے کا ایک علاج بھی اور عرض کر دوں کہ جن کے مزاج میں غصہ ہو وہ ان کے لیے حضرت نے ایک علاج فرمایا تھا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کر دم کر لو اپنے اوپر اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ مزاج میں غصہ جاتا رہتا ہے اور اسی کو پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دو سارے گھر والوں کے مزاج میں انشاءاللہ نرمی پیدا ہو جائے گی یہ بھی ایک علاج غصے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات دفعہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لو ہر نماز کے بعد اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی غصہ جاتا رہے گا لیکن مرض جو ہے علاج کرنے ہی سے جاتا ہے اصلی حقیقت جو ہے یہ ہے کہ غصہ جو ہے تدبیر سے جاتا ہے وظائف سے جاتا نہیں ہے ملاج کا جو ہے بنیاد اس کی وظائف سے نہیں جاتی بلکہ مرض کے علاج سے جاتی ہے تدابیر سے جاتی ہے اور مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے قابو دے دیتے ہیں لہذا چاہیے یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر کے کسی کو اپنا بڑا بنا کے کسی کو اپنا مسلح بنا لو اگر فرماتے تھے کہ بھائی اگر تیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیری بنا لو مشورہ کر لیا کرو دنیا کے کاموں کے لیے بھی تو انسان مشورہ کرتا ہے کوئی پلاٹ خریدنا ہو تو اچھے سے اچھا وکیل تلاش کرتا ہے کوئی بلڈنگ بنانی ہو اچھے سے اچھا انجینئر تلاش کرتا ہے دس لوگوں سے مشورے کرتا ہے تو اس لیے بھائی دین کے کام اس سے زیادہ زیادہ قیمتی ہیں تو کسی کو پیر بناتے شرم آتی ہے تو اپنا مشکل ہی بنا لو مشورہ ہی کر دیا تو ان شاء اللہ اس سے کام تو سدھر جائیں گے تو الحمد للہ العالمین ایک اور بات حضرت نے سنائی تھی بڑی مزیدار ایک شخص ایک, ایک شخص کی بیوی نے پتلوڑیاں بنائی پلوڑیاں اور وہ شوہر جو ہے وہ آ کے جلدی جلدی سارے کھا گیا اور بیوی نے جو پلٹ کے دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ میرے بغیر ساری کھا گیا تو اور شوہر بےچارا بہت تنگ تھا اس عورت سے اس نے کہا خدا کرے یا تو میں مر جاؤں کبھی یہ جملہ کہا اس نے تو اس کی بیوی نے فوراً چمٹا اٹھا کے کہا یا پھر اس نے کہا میں ہی مر جاؤں اچھا بھائی ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بیویاں برتن مارنے والی تو شاید اب شاید کوئی ہو گئی خطرہ نہیں لیکن بہت سی بیویاں نادانی میں غصہ کر جاتی ہیں یہ اس کا اس کا طریقہ یہی ہے کہ فوراً معافی مانگ لو حضرت نے فرمایا کہ اگر شوہر شوہر سے کسی بات سے بیوی شوہر شوہر کسی بات سے بیوی سے ناراض ہو اور بیوی اس کی بات کی پرواہ نہ کرے کہ اور سبزی لے کے بیٹھ جائے کہ اگر تم علامہ ہو تو میں بھی علامہ ہوں بڑے بڑے موٹے موٹے جاننے والی تو ساری رات خرید سے لانت کرتے رہیں ساری رات لاکھ تم تصویر پڑھ لو لیکن اگر شوہر اس سے ناراض ہے کسی جائز بات پہ ناراض جائز بات سے اگر ناراض ہے تو لاکھ تم تبدیلی پڑھ لو تاج پڑھ لو لیکن شوہر اگر جائز بات پہ ناراض ہے تو فرشتے اس عورت پر رات بھر لانت کرتے اس لیے بھائی شوہروں کے حقوق میں بہت ڈرو اور شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ کریم رہیں نرم معاملہ کریں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاس میں سفارش نازل فرمائی ہے پرانے پاس میں سفارش فرمائی ہے اگر یہ معاملہ غیر اہم ہوتا معمولی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سفارش نازل نہ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع معروف دیکھو یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا فرمایا کہ اگر کسی وزیر اعظم کی بیٹی بیاہ کے لے آئے تو ہر وقت اور ڈرتا رہے گا کہ کہیں اپنے باپ سے نہ کہہ دے ہمارے ہماری ان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یہاں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دینے والے ان کے لیے سفارش دیکھو یہ میری بندیاں ہیں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا تو سمجھ لو کہ بیویوں کی خطاؤں کو جو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے اگستی یہ بیویوں کی معتقد ہوتی نہیں لا لاک اللہ بن جائے ممبروں پہ بیٹھ جائیں بیویاں جو ہے شوہر کی معتقد نہیں ہوتی کبھی بھی ایک بزرگ سے بڑے بزرگ بڑے سنگ تھے اپنی بیوی سے اور وہ صبح شام ان کو یہی تم نکٹ ہو کچھ کرتے نہیں ہو اور تم ایسے بزرگ بنے بیٹھے ہو بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں کرامتیں ان کو عطا ہوتی ہیں ایک قدم یہاں کل وہ قدم وہاں ہوئے ان کا ایسے بزرگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہر وقت کھڑے رہتے ہو زمین سے تو انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میاں یہ مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ بدپت کرتی رہتی ہے کچھ مجھے کرامت ہی دے دیجیے اپنے برقوں سے آپ کو یاد کر رہا ہوں کرامت دے دیجیے تاکہ بیچاری موتا سے ہو جائے میری ہر وقت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں چار بھائی بھیج رہے ہیں تم اس پہ بیٹھ جانا یہ تم کو لے کے ہوا میں اڑے گی چار بھائی آئی اس پہ بیٹھ گئے اور تو کہا چل وہ اڑنے لگی اور اپنے گھر کے سہن سے کئی چکر لگائے انہوں نے اور اس کے بعد جب گھر میں آئے تو کہا کہ آج میں نے بزرگ دیکھا ہے بیوی نے کہا آج میں نے دیکھا ہے بزرگ دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں ہواؤں میں ہوتے ہیں ارے انہوں نے کہا ارے اللہ کی بندی میں ہی تو تھا اچھا تم سے رہے تھے بیویاں دینے ہے کبھی موتقد نہیں ہوتی شوہروں کی تو موتقد کرنے کرنا ضروری بھی نہیں ہے بس اتنا خیال رکھو کہ بھائی ان کو اچھے طریقے سے رکھو گرمی سے رکھو اللہ کا حکم سمجھ کے رکھو اللہ نے ان کے لیے سفارش نازل فرمائی ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المر اصو یہ جو ہے کیڑی پتلی کی طرح ہوتی ہے اور آج تک آپ نے ہم نے ہمارے بھی سینے میں پتلی ہیں کیڑی ہیں کہ سیدھی ہیں ساری کی ساری کیڑی ہیں کوئی گیا اسپتال کے بھائی ہماری ذرا پتلی کیڑی ہے اس کو سیدھا کر دو تو فرمایا المر اصو یہ عورت جو ہے بستی اس میں بڑی حکمتیں ہیں یہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے بلکہ اللہ نے حکمت اس کو ایسا بنایا اس کو حقیق مت جاننا انہیں عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیا امبیا انہیں عورتوں سے تو پیدا ہوئے اس لیے ان کو حقیق نہیں جاننا ہے حکمت اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ کمزوری رکھی ہے جو سے رکھا ہے عقل میں ذرا کمی ہوتی تو فرمایا کہ المر ان اقم تہا کثر تہا اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی پتلی کبھی اپنی کوشش کرو سیدھا اگر اپنی کو نہیں کرنا چاہیے کسی بکرے کی پتلی لے لو اور اس کو کوشش کر کے دیکھو تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی ان کثر تھا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی انتا کمتا بھی اگر تم اس کے چہرے پن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو اس کے چہرے پن ہی سے فائدہ اٹھاؤ اس ٹیڑھے پن میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ یہ کام کاج اور یہ کپڑے دھونا یہ شوہروں کی خدمت کرنا کھانے پکانا صفائی ستھرائی کرنا بچوں کی تربیت کرنا یہ آپ نہیں کر سکتے آپ کے بچہ نہیں ہے یہ ہاں ہر کام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ذمے جو رکھا ہے وہ مختلف حکمتوں سے رکھا ہے آپ نہیں کر سکتے آپ نکال دو اپنی عورت کے بغیر چھ بچے پال کے دکھاؤ کوئی نہیں پال سکتا یہ عورت ہی کا ذکر ہے وہی پالتی تو فرمایا کہ ان کہا سطر کہا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی ہاں اور اس میں پن رہے گا پن رہے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ پن رہے گا تو کون مائی کا لال ہے جو سیدھا کر کے دکھائے گھر بگڑ جائے گا گھر برباد ہو جائے گا اس لیے گھر میں گھر کو جنت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ شوہر عورتوں کے اوپر نرمی سے پیش آئیں ہاں گناہ کے کام میں بالکل تعاون نہ اور نرمی کے ساتھ ان کو منع کریں نہ بچوں کے ساتھ نہ عورت کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون نہ کریں گناہ کے کام میں تعاون کرنا بالکل جائز نہیں لیکن اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ نرمی سے ان کو منع کریں اور جو ہے ان کو انڈا بھی کھلاؤ بھی کھلاؤ جتنی آپ کی جیب میں اجازت ہے اس کا خیال رکھو تو فرمایا کہ وقت یہ اس میں جڑا پن رہے گا سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا اسی سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس سے فائدہ اٹھا لو پھر دعوانا الحمدللہ رب العالمین